چوتھی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی دو رکتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا لوگوں نے کہا کیا نماز کم ہو گئی ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے دو رکتیں پڑھیں پھر سلام پھیرا اور بعد ازاں دو سجدے کیے حدیث نمبر انیس سو اکیانوے مسند احمد